آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قربانی کے موضوع پر چالیس احادیث مبارکہ کا انمول مجموعہ قربانی کا وجوب حضرت مخرف بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ہر اہل خانہ پر ہر سال قربانی لازم ہے اور عطیرہ بھی کیا تم جانتے ہو کہ عطیرہ کیا ہے یہ وہی ہے جسے لوگ راجہ بیا کہتے ہیں معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب فی ایجاب الاضاحی کا عنوان دے کر اس حدیث شریف کو ذکر فرمایا ہے یعنی قربانی کے وجوب کا باب ابتداء اسلام میں عطیرہ بھی مسلمانوں پر ضروری تھا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فرع ولا عطیرہ فرما کر اسے منسوخ فرما دیا عطیرہ ایک قربانی ہے جسے لوگ رجب کے مہینے میں دیا کرتے تھے قربانی نماز عید کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات ہی کے لیے ذبح کیا اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا فائدہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس کی مثال دور نبوت میں بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوسرا جانور ذبح کیا سنت حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت طریقے کے آئین مطابق کیا بہترین قربانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین قربانی مینڈے کی ہے اور بہترین غفر حلہ ہے فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینڈوں کی قربانی فرماتے تھے اس سے بہرحال کسی قدر ترجیح تو معلوم ہوتی ہے اللہ عالم سوال استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچاد فرمایا جو کوئی قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے فائدہ یعنی غصہ اور ناراضی ناراضگی کا اظہار فرمایا